follow سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني رخلی قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في كلامنا اللهم پدین ال مسلیال مولا ند في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام حضرات علماء کرام معزز سامین اعظام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں سنت کے تحفظ کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر سامعین کرام آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے دنیا میں حق کو بھیجا ہے باطل اس کے برسر پیکار رہا ہے باطل پوری قوت کے ساتھ پوری رانائیوں کے ساتھ پوری چمک دمک کے ساتھ اور اپنی دولت اور سلطنت کے ساتھ ہر زمانے میں حق کو مٹانے کی کوشش کیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات باطل حق کے مقابلے میں زیادہ چمکدار لگتا ہے زیادہ آسان لگتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امتحان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کہ دیکھیں میرے بندے حق کے تلاش کرنے میں کوشش کرتے ہیں یا آسان چیز جو مل رہی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں اب دیکھیے چاہے جاپان جو چیز بناتا ہے چند گھنٹوں میں چائنا اس کی ڈپلیکیٹ بنا دیتا لیکن جب بازار میں جاپان اور چائنا کی چیزیں آتی ہیں چائنا کی ڈپلیکیٹ چیز کے اندر وہ آب و تاب ہوتا ہے وہ چمک دمک ہوتی ہے وہ رنگ رونق ہوتا ہے کہ جاپان کی اصلی چیز بجی بجھی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا کا دستور ہے یہ دنیا کا قانون ہے ایک آدمی سچا ہوتا ہے بھولا بھالا حدیث پاک میں کو نہیں آکا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا المؤمن غر کریم المکم مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اس کو اونچ نیچ نہیں آتی جو دل میں تھا وہ زبان میں جو زبان میں ہے وہ دل میں مومن کے دل اور زبان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا منافق دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان میں کچھ اور ہوتا ہے ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے باطن میں کچھ اور ہوتا ہے لیما سپولو نہ تفعلون کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اور عمل میں تضاد ہوتا ہے مومن بھولا بھالا کوئی مسئلہ پیش آیا بیچارا سیدھے سادے انداز میں کہہ دیا اور منافق جو ہوتا ہے وہ رنگ روغن کر کر اور اسے چمک دمک لگا کر ایکسٹرا فٹنگ کر کر ایسا پیش کرتا ہے کہ بظاہر اجنبی آدمی یہ سمجھتا ہے یہ مومن جو ہے ہار گیا اور منافر جیت گیا دنیا کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا جو سچا تاغیر ہوتا ہے وہ کچھ اپنے مال کی فروختگی میں زور نہیں لگاتا لینا ہو تو لے سال بھرنا چلے جاؤ اور جو آدمی گھٹیا مال دیکھتا ہے دھوکہ دیتا ہے قسم صاحب تمہاری ماں کی قسم تمہارے باپ کی قسم میری ماں کی قسم مجھے اتنا پڑا ہے پورے بازار گھوم کر دیکھ لو ایک روپیہ اس سے کم میں بھاؤ میں مل جائے میں تمہارا بولا میں تمہیں یہ فری دے دوں گا منافق کیوں ہوتا ہے جھوٹا مکار ایار وہ زبان کا چالو ہوتا ہے صبح سویرے بھنگی جھاڑو لے کر نکلتا ہے حجام اور نائی اس طرح لے کر نکلتا ہے کچھ لوگ نہا دھو کر شیمپو لگا کر کوٹ پہن کر پتلون پہن کر اسپرے لگا کر ایک ڈیوٹی کو جاتے ہیں کیا ڈیوٹی دھوکے کی ڈیوٹی ادھر کی ٹوپی ادھر ادھر کی ٹوپی ادھر ایسا کہیں گے ہماری ماں کا انتقال ہو گیا کیا کرو کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں بے چارہ زمین گروی رکھ کر پیسے دے دے گا وہ ماں کو کتنی مرتبہ مروائے گا کل بھی مروایا تھا آج بھی مروا رہا ہے اس سے بھی مروا رہا ہے اس سے بھی مروا رہا ہے یہ جھوٹا ہوتا ہے مکار ہوتا ہے ایار ہوتا ہے زبان کا چالو ہوتا ہے اسی طریقے سے سورج نکلا ہوا ہے مجھ کو چیخ کر چلانے کر کہنے کی ضرورت حضرات سورج نکلا ہوا ہے زندہ باد کہہ دیں گے سورج نکلا ہوا ہے کون سی نہیں بات یہ کرنول ہے یہ مسجد ہے یہ اجتماع ہے سیدھی سادی بات لیکن بات غلط ہو رنگ کر کر مسالہ دے کر اس کو پیک کیا جائے گا یہی بات آج آج کے شہر کے اندر یہ کتنے کی شکل بن چکی ہے اور کتنے کی صورت ڈھانک چکی ہے اور وہ کتنا ہے انگریزی فتنہ اور وہ فتنہ ہے ملک وکٹوریا کا فتنہ اور وہ فتنہ ہے اکابرین سے رشتہ توڑنے کا فتنہ اور وہ فتنہ ہے سنت سے دور رکھنے کا فتنہ اور وہ فتنہ ہے قرآن کی بے عزتی کا فتنہ اور وہ فتنہ ہے حدیث سے بے عزتی کا فتنہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وزین شیتان و آمان شیطان آ کر یہ تھوڑی نہ کہے گا کہ تم نماز چھوڑ دو داڑھی میں ڈالو شیطان کہے گا اللہ رعوف ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے ساری دنیا نماز چھوڑ رہی ہے تیرے ایک پڑھنے میں سے اللہ بڑا ہو جائے گا تیرے ایک چھوڑ لینے سے اللہ کی عزت میں فرق آ جائے گا وزین الحم رہ شیتان شیطان اس برائی کو گناہ کو اس پیشاب کی بوتل پر زمزم کا لیبل لگاتا ہے تہانے پر حلوے کا لیبل لگاتا ہے اور گناہ پر نیکی کا لیبل لگاتا ہے ہونا لیکن اس کو ایسا رنگ روغن لگاتا ہے آرام سے کراٹے مار کر خارج کر کر جنابت کی حالت میں سوتا ہے کوئی فکر نہیں داڑھی مڈایا ارے یار سنت بھی ہو اللہ مسجد کی تعمیر کا کام تجھ سے لے رہا ہے مدرسے کی تعمیر کا کام تج سے لے رہا ہے تو حاجی ہے کتنے لوگ ہیں جو حج نہیں کیے تو شیطان آ جائیں گے وہ بیٹھ جائیے آپ امال کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے فکے رے بالکل سیدھی سادی کتاب ہے نماز روزہ مسائل کھلی ہوئی چیزیں ہیں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اب اس کے مقابلے میں نماز پڑھے نا یار یہ محمدی نماز یہ حنفی نماز اب بے بیچارہ پریشان پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب نماز پڑھا تو دگنی مصیبت آ گئی یہ کیا ہوتی ہے حنفی نماز یہ کیا ہوتی ہے محمدی نماز کہا کہ علماء سے سیکھا تو کہنے لگتا ہے ارے جب قرآن ہے حدیث ہے بھائی کنواں ہے تالاب ہے چشمہ ہے یہ چھوڑ کر بوتل کا ڈپلیکیٹ پانی کیوں لیتے ہو رنگ روغن لگا کر بات سمجھ میں آنے والی ہے جب قرآن زندہ ہے اور قرآن کہتا ہے ولاقد القرآن علی قرآن ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نبی نے کہا قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے میں نے امت کو یہ دونوں چیزیں دی تو ضرورت کیا ہے بھیا آج انگریزی میں ترجمہ تیلگو میں ترجمہ اردو میں ترجمہ دیکھو اور نماز پڑھو روزہ رکھو دیکھو تم جو حدیفی نماز پڑھتے ہو یہ ابو حنیفہ کی نماز ہے اور یہ جو بخاری ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہے اس میں آمین زور سے ہے اس میں رفع دین ہے اس میں ٹانگے چیرنے کا تذکرہ ہے اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے بھیا جب نماز پڑھتے ہو محمدی نماز پڑھ لو نا حنفی کیوں پڑھتے ہو بھارت اتنی رنگ روغن لگا کر کرتے ہیں ہاں آدمی شکار ہو جاتا ہے ہمارا عالم تو آج تک یہ بات نہیں بتایا اللہ اکبر میرے کالج کا اسٹوڈنٹ ہے میرا کلاس فیلو ہے بھیا تیرا شکریہ کہ تھی نے میری آنکھیں کھول دی محمدی نماز دے دی محمدی دین دے دیا محمدی طریقہ دے دیا اب تک میں امام ابو عنیفہ بدھ کی پوجا کیا کرتا تھا رحم اللہ میں ان کی بات مانا کرتا تھا قرآن ہے حدیث ہے اور اللہ نے عقل دی اللہ نے سمجھ دی فیصلہ کر لو دنیا سمجھ میں آتی ہے دین سمجھ میں کیوں نہیں آتا یہ کہہ کر امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ خاص طور سے ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں اور دیوبندی بھائی ہیں ان کو اچکا اس طبقے نے گمراہ کیا اور اپنے مسلک کا انہوں نے شکار کر لیا اب باپ بیٹے میں دشمنی بھائی بہن میں دشمنی میاں بیوی میں عداوت خاندان خاندان تو محمدی میں حدفی میں احمدی تو فلاں تو بت کی پوجا کرنے والا تو تخلیق کرنے والا ہم نبی کے ماننے والے اور تم جو ہے اماموں کے ماننے والے ایک سیب ہے اور ایک سیب کا جوز ہے کہتے ہیں جوس کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے ایسنس ڈالا جا سکتا ہے پانی گندا ڈالا جا سکتا ہے نقلی دودھ کا ملاوٹ ہو سکتا ہے سیب کھاؤ ورجینل ڈپلیکیٹ کا کوئی اندیشہ نہیں امام ابو حمیفا نے جو مسلک بنایا وہ جوز ہے اور یہ قرآن سیب یہ حدیث سیب ہے گمراہ نہیں ہو گئے ڈائریکٹ سیب کھاؤ نا کتنی رنگ روغن کی باتیں چمکدار باتیں رنگیلی باتیں اور بھڑکیلی باتیں اور دیکھو صاحب کہاں مانتے ہو ابو حدیفہ والے ہنفی لوگ ناپ کے نیچے دیکھو حدیث ایک ہے ضعیف بیس پر سات حدیثیں ہیں ہمارے پاس بخاری کی مسلم کی ترمیزی کی صحیح بتاؤ یہ حدیث ضعیف پر عمل کرو گے ستائیس حدیثوں پر عمل کرو گے آمین زور سے کہنا ہمارے پاس اتنی حدیث ہے اور آمین آہستہ کہنا دو اور وہ بھی ضعیف حدیث ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا بندی حدیث ہے اور دو ہاتھ سے مسافہ کرنا وہ بھی ڈاؤٹ فل حدیث یہ حدیث اللہ بکبر یہ تو پریشان ہو جائے گا اس کو چودہ سو سال سے جو دین صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا تعلیم کو سمجھ میں نہیں آیا محدثین کو سمجھ میں نہیں آیا شاہ ولی اللہ محدث دہلی کو سمجھ میں نہیں آیا جنید بغدادی کو سمجھ میں نہیں آیا فرید الدین گن چکر کو سمجھ میں نہیں آیا مولانا الیاس صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا قاسم نانوتوی کے سمجھ میں نہیں آیا اشرف علی تھانوی کو سمجھ میں نہیں آیا ہمارے محلے کے امام کو سمجھ میں نہیں آیا اللہ اکبر بھیا تیرا شکریہ اتنی حدیثیں اور ضعیف حدیث پر ہم عمل کیا کرتے تھے یہ کہہ کہہ کر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کی قسم حدیث سے دور کیا جا رہا ہے قرآن سے دور کیا جا رہا ہے سنت سے دور کیا جا رہا ہے حدیث کا نام لے کر حدیث کی بے عزتی کی جا رہی ہے سنت کا نام لے کر سنت کی دہشت کی جا رہی ہے ہمارے علماء سیدھے سادے دیکھو بھائی یہ حدیث ہے اس پر عمل کر لو اور ہم عمل کرتے آئے چودہ سو سال سے اس پر عمل ہوتا رہا اور ایک تہائی دنیا کی آبادی مسلک کے میں ہے اس میں کتنے اولیاء اختاب ابدال شہداء کتنے مجاہدین اور کتنے غازی پیدا ہوئے ہیں اور اس طبقے کے اندر ایک ولی بتا دو ایک اہل حدیث غیر مقلف لا مذہب تولے کا کہ جو یہ کہتا ہو میں قرآن حدیث سے مسئلے نکال لوں گا ایک ولی کا نام آج آج میری غیر مقلف تھے بختیار کاکی غیر مقلف تھے ایک ولی سو جنم لے لیں گے قیامت آ جائے گی اسرافیل علیہ السلام سور کہیں گے ایک ولی کا نام نہیں بتا سکتے بلکہ ہمارے اکادرین کو گالی دینے کی وجہ سے ہمارے علماء کرام علماء مستحدین جن کا احسان قیامت تک کے نسل انسانی پر مسلمانوں پر ہے کہ انہوں نے دن رات کی مشقت اور محنت سے مختلف حدیثوں کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ اخذ کیا دیکھو لڑائی کہاں ہوتی ہے مسائل دو قسم کے ہیں نماز پانچ وقت کی اس میں اشتہار نہیں چلے گا یہ غیر اشتہادی مسئلہ ہے حج فرض ہے یہ طے شدہ مسئلہ ہے عورت کو پردہ ہے یہ طے شدہ مسئلہ ہے جو نصوص جو آیتیں اور جو حدیثیں طے شدہ ہیں اس میں اشتہاد کا دروازہ قیاس کے دروازے کو تالا لگ گیا ہے اگر کوئی مائے کلال اس اشتہاد کے دروازے کے تالے کو کھولے گا وہ غلام احمد قادیانی کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا نماز طے شدہ کوئی کہے میں اشتہاد کرتا ہوں ظہر کی نماز گرمی میں ذرا کنسیشن دے دیتا ہوں وہ غلام احمد قادیانی اور انگریز کا بچہ ہوگا جو مسائل طے شدہ ہیں قرآن کے تیس پارے اشتہاد نہیں روزہ اشتہاد نہیں عورت کا پردہ اشتہاد نہیں حالت حیض میں نماز نہ پڑھنا اشتہاد نہیں نماز کی فرضیت اشتہاد نہیں داڑھی کا وجود اشتہاد نہیں غیر یہ وہ طے شدہ مسائل ہیں اور کچھ مسائل وہ ہیں کہ جس کے اندر اختلاف ہے کیوں اس لیے کہ مذہب اسلام جو مکمل ہوا دھیرے دھیرے اسٹپ بائی اسٹپ ہوا یہ نماز جو موجودہ شکل میں آئی ایسے ہی پہلی مرتبہ نازل نہیں ہوئی پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا چلنا جائز تھا ایک صحابی آتے دوسری رکعت میں اللہ اکبر یا کتنے رکعت میں وہ کہتا ایک رکعت تین رکعت پڑھ لیتے شراب پی کر آتے دوڑ کر آتے حدیث اب میں کہوں بخاری کے اندر حدیث ہے نماز میں چلتے تھے صحابہ بخاری میں حدیث ہے نماز کے اندر بات کیا ارے حدیث ہے بھیا یہ کب کی حدیث ہے یہ ابتدائی زمانے کی حدیث ہے مانتے نہیں مانتے آج نماز میں غیر مخلف چلتا ہے آج نماز میں غیر مخلف بات کرتا ہے نہیں کرتا کیوں کہتا ہے ابتدائی زمانے کے حدیث اگر وہ ابتدائی زمانے کی حدیث عمل کے لائق نہیں ہے تو آمین بھی ابتدائی زمانے کی حدیث ہے رفیع بھی ابتدائی زمانے کی حدیث ہے وہ عمل کے لائق نہیں صحابہ آتے تھے نیا طبقہ تھا بلدالین اب نبے نو مسلمان کو کیا معلوم کیا بول رہا تو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے صحابہ کرام کو کہا کہ آمین زور سے کہو تاکہ جو طبقہ مسلمان ہو کر آ رہا ہے اس کے علم میں آ جائے کہ وہ ظالم کے بعد آمین کہنا چاہیے تعلیم امت کے لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں اثر کی نماز میں آہستہ نماز ہے سری لیکن کبھی کبھی خراب بلند سے کر لیا کرتے تھے تھوڑا دو سے تو ہم علیہ وہ اس لیے تاکہ صحابہ کرام کو معلوم ہو کہ اللہ کا نبی زہر میں کیا پڑھتا ہے پہلی رکعت میں آج اگر ہم پڑھے تین آیت کے بقدر ہماری نماز سجے سہو کرنا پڑے گا اگر سجے سہو نہیں کریں گے نماز فاسد ہو جائے گی میں کہوں کہ بخاری میں روایت ہے اللہ کے نبی زہر میں فراق پڑا اور صحابہ کرام نے سنا تو کہیں گے کہ بھئی یہ تو تعلیم امت کے اتحاد نبی کی خصوصیت ہوئی تو آمین بھی تعلیم امت کے لیے تھا ربیدین بھی ابتدائی مرحلے کے لیے تھا اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ تعلیم امت کے لیے تھا ایک مسائل وہ جو طے شدہ ہیں کون سے پانچ وقت کے نماز رمضان کے روزے زکات کا دینا توحید کا مسئلہ کلام پاک کے تیس یہ طے اور جو مسئلے نبی سے اختلاف رکھتے ہیں مختلف آپ سے ثبوت ہے اس کا جیسے نماز رفا نے آپ نے کیا بھی نہیں بھی کیا آمین زور سے بھی بولا آمین آہستہ بھی بولا آپ نے سینے تک بھی ہاتھ اٹھایا آپ نے موٹوں تک بھی ہاتھ اٹھایا آپ نے کان کی لوری کی تک بھی ہاتھ اٹھایا اب یہ جو غیر مقلد کا بچہ ہے اس کو کہو یہ کیا بنیاد پر دو حدیثیں چھوڑے گا ایک حدیث لے گا رفیدین کی حدیث لیا آدم رفیدین رفیدین نہ کرنے کی حدیث چھوڑنے کی وجہ کیا ہے تیرے پاس ٹیکنیکل سبب کیا حجت کیا ہے نہیں یہ حدیث صحیح یہ حدیث کبھی تو یہ کس کے بعد نے کہا کہ حدیث صحیح کو لے لو اور ضعیف کو چھوڑ دو یہ کس نے کہا یہ بخاری میں ہے وہ اتنے ماجا میں یہ کون سی وہی تیرے بات پر آئی تھی کہ بخاری کی روایت کو لے لے اتنے ماجہ کی روایت کو چھوڑ دے بھائی صاحب چلے جاؤ کس نے کہا تھا بتاؤ تو یہ اختلافی وسائل ہیں ہمارے علم مشتحدین نے ہمارے علم مشتحدین نے اس میں اشتہار کیا ان کے پاس ایک پیمانہ تھا جیسے محدثین کے پاس ایک پیمانہ تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پیمانہ تھا حدیث کو لینے کا کیا پیمانہ تھا بالکل کھری کھری حدیث لیتے حدیث لینے کے بعد نبی کے روزے کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت استخارے کی نماز پڑھتے آخا خواب میں آ کر فرماتے اے امام بخاری اے محمد ابن اسماعیل یہ حدیث میری ہے اپنی کتاب میں شامل کر لینا تو یہ اس کو کتاب میں شامل کر لینا یہ ان کا معیار تھا امام مسلم کا الگ معیار یہ معیار کے بدلنے کی وجہ سے حدیث کی کتابوں کے مرتبے میں فرق آیا امام بخاری کا بڑا خراب یار جیسے حدیث کے اخذ کرنے میں کتاب کے ڈالنے میں امام بخاری کا معیار طاقتور ہے فقہ کے بنانے میں مسائل کے بنانے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا معیار ایک نمبر بن خراب معیار ہے وہ کہتے ہیں نبی کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا روایتیں مختلف نہیں ہوتی تمہارے سمجھنے کا فرق ہے پہلی کوشش یہ کرتے ہیں نبی کی تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے دیکھو حدیث کے اندر آیا ہے سینے تک تکبیر تحریمہ اللہ اکبر نماز شروع کرتے ہیں سینے تک ہاتھ مونڈے تک ہاتھ کان لول کی تک ہاتھ امام ابو حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کان لول کی تک ہاتھ لے جاؤ اللہ اکبر کہتے ہوئے تو سینا بھی آ جائے گا مونڈا بھی آ جائے گا کان لول کی بھی آ جائے گی تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا تیرا باپ یہ اشتہار لائے گا یہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا یہ بزرگی کی بنیاد پر ہوگا یہ للہیت اور اخلاص کی بنیاد پر ہوگا جس کے ایک وضو سے فجر کی نماز جس نے چالیس سال جس نے پڑھی اس کے اخلاص کی بنیاد پر ہوگا یہ سود کھا کر حرام کھا کر جوڑوں کے ڈنڈے کھا کر غلامی کھا کر تو اشتہار کرے گا امام ابو حنیفہ نہیں کہتے تو میرے طریقے پر چل شریعت پر چلنے کے دو طریقے ہیں ایک جن لوگوں نے اشتہار کر کر مسائل دیے ان مسائل کو عمل کر لو نہیں اگر تم میں طاقت ہے قرآن سمجھنے کی حدیث سمجھنے کی مسائل نکالنے کی نکالو کھانا کھانا ضروری ہے انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے انسان کی شرم حیا کے لیے کپڑا پہننا ضروری ہے خود سی کر پہنو یا ٹیلر سیتا ہے تو پہنو کچھ کھانا پکاؤ یا کسی نے پکایا ہے تو وہ کھانا استعمال کرو شریعت پر چلنے کے لیے قرآن و حدیث سے جو اشتہادی مسائل ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے یا تو خود اشتہاد کرو یا نہیں جن اکابرین نے این مشتحدین نے جن پر پوری دنیا کا اعتماد ہے جن کے تخوے پر جن کے علم پر جن کے اخلاق پر جن کی للہیت پر جن کو بڑے بڑے اولیاء کرام نے اعتماد کیا ان پر اعتماد کر کر ان کے طریقے پر کرو اب وہ رحمۃ اللہ نے نہیں کہتے میری دکان میں آ کر سودا لو نے دیکھا تم دم ہے تم میں ایک کلال ملک وکٹوریا کا بچہ اگر اس مجلس میں ہو یہاں آئے جو بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے ایک لائن بخاری کی پڑھ کر بتا دے گہرائی میں جانا دور کی بات اسماؤ اجاز کی فن سنت کا سنت کی بحث حدیث کے قسموں کی بحث اور ناسک منسوخ کی بحث مرسل منقطع کی بحث مرکو کی بحث بہبوق کی بحث عبارت پڑھ کر بتا دو دم نہیں کیوں توہین کرتے ہو جب پڑھنے نہیں آتا تمہیں یہ حدیث کا مذاق نہیں ہے جس کو ڈرائیونگ نہیں آتا وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو کھڈ میں گرتا ہے کھائی میں گرتا ہے جس کو کرنٹ کا کام نہیں آتا وہ کرنٹ کے بجلی میں ہاتھ لگاتا ہے جھٹکا لگ کر کتے کی موت مرتا ہے اور جس کو حدیث دانی نہیں آتی قرآن ہی نہیں اور قرآن حدیث کے اندر اخن دوڑاتا ہے تو جہنت کے تیس لہو کے دریا میں گرتا ہے دم ہے تو کر بتاؤ میرا ابو حنیفہ صرف تکلیف کا محتاط نہیں میرے ابو حنیفہ کے سبے پر زمین آسمان کی اللہ کی مخلوق اس کی گواہی دیں گے جس میں ایک بکری کے گم ہو جانے پر اس زمانے کے ظاہر حقالیا سے پوچھا کہ بکری کی مدت کتنی ہوتی ہے کہا اتنے سال بابو حنیفہ تیرے تخبے پر ہمارے ماں باپ قربان کہا اتنے سال تک بکری کو کھانا اوپر حرام کر لیا کہیں گم شدہ چوری کی بکری کا گوشت کے پیٹ میں نہ چلا جائے مسئلے یوں نکلتے ہیں مسئلے اولیاء اللہ کو گادیاں دے کر مسئلے انگریزوں کی ہائٹ پہن کر مسئلے فوتے بڑے کر کر ٹانگڑیاں چیر کر رہی جوڑی کی غلامی کر کر رہی جنابے میں جا رہے تھے دروازے دیوار کا سایہ لے رہے تھے آپ کے دوست احباب گرمی کی شدت کی ابو حنیفہ دھوپ میں چل رہے تھے رحمت اللہ علیہ کہا کہ حضرت سایہ لے لیجیے فرمایا اس گھر والے کو میں نے قرض دے رکھا ہے اگر سایہ لے لوں گا تو خدا کے یہاں سوچ شمار ہو جائے گا یہ متقی تھے یہ اللہ والے تھے انٹرنیٹ کے اندر جن یہودیوں کا ترجمہ دیکھ رہا ہے کمینے تو ان کی تکلیف نہیں کر رہا ہے مقدر میں روکھ کھانا لکھا ہے ہاتھی کا خالے چوٹی سور کا چکاتا ہے مقدر میں کسی کی لاٹھی پکڑنا لکھا ہے تو اندھے کی لاٹھی کیوں پکڑتا ہے وہ ہنسما کی لاٹھی پکڑ لے ملک وکٹوریا کی لاٹھی کیوں پکڑتا ہے امام شافی کی لاٹھی پکڑ لے ملا فضی سرنل قرآن ہم نے قرآن کو آسان کیا آگے بھی فہلمی مدکر ہے کوئی اس کے لائق بننے والا اللہ بکر اللہ کے کلام کو تم نے ہٹیا کر دیا دنیا کی عدالت کے اندر بغیر لائق کے ہم اپنا کیس نہیں لڑ سکتے کوئی کتاب دیکھ کر تیراکی نہیں سیکھ سکتا کوئی اور کتاب پڑھ کر کھانا نہیں پکا سکتی تو اللہ کا قرآن اور محمد علیہ سلم کی روایتیں پڑھ کر جنت پا لے گا تو بتا اللہ نے کتاب کو نازل کی اور کتاب کو سمجھانے پیغمبر کیوں بھیجا تھا صحابہ کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا تھا بلو اسرائیل کو توڑے سمجھ میں نہیں آتی تھی عیسیٰ کے حوارے کو انجیل سمجھ میں نہیں آتی تھی اے اللہ انجیل نازل کیا تو عیسا کو نازل کیا زبور نازل کیا داؤد کو نازل کیا اے اللہ تاریخ نازل کیا موسا کو نازل کیا اے اللہ قرآن کو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا اور کہا یو عالمی محمد الکتاب کتاب اول کہ یہ محمد تم کو کتاب سکھائیں گے سمجھ میں نہیں آتی تھی صحابہ کو کتے تو صحابی پہ بڑھ گیا صحابہ محتاج تھے نبی کے قرآن پاک کے سمجھنے میں قرآن میں نہیں کہا وہی عالمی کو حمول کتاب اولکما کہ نبی کی نبوت کے مقصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ نبی کتاب کو تمہیں سکھائے گا صحابہ کو عربی آتی تھی تجھے عربی آتی ہے سوار تھے وہ دنیا کے دیگر قوموں کو اجم کہتے تھے اجم کے معنی ڈونگے کے اور کہتے کہ زبان آتی ہے تو ہم کو آتی ہے ہم کو آتی ہے زبان عربی اور کیا ہوا نتیجہ جب پتہ لکم الخیت لقب القیت العبیز مین القیت جب یہ آئے تازی ہوئی کالے اور سفید تاغے کا فرق معلوم ہونے تک تم سہری کھاؤ نبی کا صحابی وہ نبی کا صحابی جو بخشا بخشایا ہے وہ نبی کا صحابی جو جنتی ہے وہ نبی کا صحابی جو جنتی ہونے کے ساتھ جنتی گر ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنتی اور جس نے میرے دیکھے ہوئے کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ بھی جنتی یہ جنتی نہیں جنتی گر صحابی تھا تکیے کے نیچے دو تاگے رکھ لیا ایک کالا ایک سفید اٹھاتے کھاتے تاتے کھاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ پہنچایا پہنچا تو آپ مسکرائے تبسم اللہ کے بندے یہ سفید تاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے اور کالے تاگے سے مراد رات کی تاریخی ہے نبی کی صحبت میں نبی کی اقتدا میں نماز پڑھنے والا جنتی صحابی قرآن کو نہیں سمجھ سکا اور یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن حدیث سے سمجھ لو ضرورت نہیں کسی کے سمجھانے کی انٹرنیٹ میں آتا ہے انگلش میں ترجمہ انگلش میں ترجمہ کمینہ یہودی بھی کرتا ہے نسارا بھی امریکہ کا کتا بھی کرتا ہے جو جس کے من میں آیا غلام احمد قادیانی اپنے مطلب کا کرتا ہے عیسائی اپنے مطلب کا کرتا ہے ارے یہ قرآن ہے جیسے چاہے موڑو اس قرآن سے میں ثابت کروں کہ نماز کے قریب آنے کی ضرورت نہیں کلام پاک اٹھاؤ یا جوہر آب السلام ایمان والو نماز کے قریب نہ آؤ کیا کر لو گے تم ہے نا قرآن میں قرآن کے اندر ہے تو ہم نہیں کہتے ابو حنیفہ کی تجارت رحمت اللہ علیہ تجارت نہیں چل رہی تھی اور تم کو کہہ رہے تھے کہ بھائی تم آؤ ہماری دکان چلاؤ کر سکتے ہو اشتہار تو کرو یہ کوشش خواجہ میری رحمت اللہ علیہ نے نہیں کی امام احمد امام شافی نے نہیں کی جنید بغدادی نے نہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہے کوئی ولی بتا دو غیر مخلص تھا کوئی محدث بتا دو غیر مخلص تھا محدثین کے طبقے تھے طبقات حنابلہ طبقات شافیہ طبقات مالکیہ طبقات حنفیہ یہ طبقے تھے طبقات غیر مقلدیہ کوئی طبقہ نہیں تھا یا تو خود تخلیق کرو یا تو خود کھانا بناؤ یا کوئی بناتا ہے تو کھاؤ ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے کسی کا بنایا ہو تم کھانا تو بناؤ لیکن آتا ہے تمہیں حضرت فاطمہ زہرا بات جو ہوتی ہے کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے یہ دین صنعت کے ساتھ ہے نبی نے جیسے صحابہ کرام کو دیا صحابہ نے جیسے سے تعویم کو دیا تعویم نے جیسے طب تعویم کو دیا طب تعویم نے جیسے ائمہ کو دیا ائمہ نے جیسے مشتحدین مشتحرین کو دیا مشتحدین نے جیسے امت کو دیا اسی طریقے پر کرنا پڑے گا یہ نہیں کہا نبی نے نماز پڑھو بلکہ کہا سلو کمارا تمونی اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا تم نے دیکھا ہے اب صحابہ نے دیکھا تو تخلیق کی نبی کی پھر صحابہ نے تابین کو وہ نماز کا طریقہ بتایا کہ تم میری تخلیق کرو یہ نہیں کہا کہ حدیث ہے دیکھ کر تم سمجھ لو یہ نہیں کہا کہ سنتیں ہیں تم کو عربی آتی ہے دیکھ کر تم سمجھ لو نہیں صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈائریکٹ حدیث لے لیے تو کیا نقصان ابو حنیفہ کتنے زمانے کے بعد آئیں نا ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے لیں گے ارے بھائی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تو طریقہ دے رہے نہیں اپنا گھر کا طریقہ دے رہے ہیں ہمارے اکادرین نے کتابیں لکھی تکبیر تحریر دھوکہ دیتے ان کی حنفیوں کی نماز کسی حنفی کی طرح ہے ہماری نماز حدیث کے مطابق ہے تدبیر تحریمہ کی حدیث ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث یہ لوگ غلط قسم کی کتابیں لکھ کر غلط حوالے لکھ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ہمارے اکابرین مرتے مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے سچائی سے انہوں نے کام لیا دیکھو بنگلور کے مولانا مفتی شیب اللہ صاحب انہوں نے کتاب لکھی دلیل نواز آزم گڑھ کے مولانا ہیں مولانا جمیل نذیر صاحب انہوں نے کتاب لکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز مدینہ منورہ کے مولانا الیاس صاحب ہیں انہوں نے کتاب لکھی نماز پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا نیچے حدیث ہے کون سی حدیث میں کون سی حدیث میں کون سی حدیث میں اللہ ان کو خدا رسول کا خوف نہیں تھا ہندوستان کی آزادی میں جنگ آزادی میں جہاد کرنے والے کون تھے شیخ شہم نہیں تھا مالٹا کی جیل کو نہیں ہے حسین احمد مدنی نہیں تھا امداد اللہ مہاجر مکی نہیں تھے رشید احمد گنگو ہی نہیں تھے اکابر نے دارالم دیوبند نہیں تھے ہندوستان کی جنگ آزادی ہنسیوں میں لڑی علماء دیومن میں لڑی اور آج بھی کوئی لڑتا ہے میوا کھانے لڑتا بیوی کو بیوا بنانے اولاد کو یقین بنانے اپنی جان اللہ کو دینے اگر شیخ الہند مالٹا کی جیل کو گیا ہنفی تھا اسے ڈر تھا کہ پھانسی پر لٹکایا جائے کسی بھی لمحے میں کہتا ہوں کہ غور کرو اگر حنفیت غلط ہوتی تو شیخ الہند غیر مقلدیت کو سینے سے لگاتا اور کہتا میں توبہ کرتا ہوں میری زندگی حنفیت پر گزر گئی آج میں غیر مقلد ہو کر سولی پر لٹکتا ہوں جان دیتے وقت خاطی بھی سچ بول دیتا ہے جان دیتے وقت کافر بھی سچ بول دیتا ہے یہ پورے جامع شہادت نوش کرنے کے متمنی حضرت مولانا رشید احمد سنبوہی حضرت تھانوی یہ سب کے سب حنفی تھے کیا ان کو خدا رسول کا خوف نہیں تھا کیا بلکہ حضرت شیخ الحد رحمت اللہ علیہ نے ان مردوں کے خلاف ایک کتاب لکھی ایزاح العدلہ ان کے خلاف کتاب لکھنی لیجیے یہ مطلب غلط ہے یہ ملک وکٹوریا کی ایجاد ہے یہ جمہور علماء کے خلاف ان کا مسلک ہے بھائی میں مر رہا ہوں اور مجھے معلوم کہ میں جس مسلک میں ہوں وہ مسلک غلط کم سے کم مرتے وقت تو توبہ کر لیتا ہوں کافر ڈھیر چمار کا بچہ مرتے وقت سچائی ادھر دیتا ہے ہندوستان کے مجاہدین اور دنیا بھر کے جو طالبان کا طبقہ ہے یہ احناف کا طبقہ ہے آئے دن جامع شہادت نوش کرتے ہیں اگر ان کو معلوم ہوتا کہ حنفی مسلک غلط اور غیر مقلدوں کا مسلک صحیح ہے وہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں تو کیا غلط مسلک کے ساتھ جانیں گے وہ غور کرو اور جانتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بڑے اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ تہارت کے ساتھ اور ارب ریزی سے مسئلے کو نکالا ہے یہ سمجھنا تمہارے تمہارے باپ کے بس کی بات نہیں ہے ہر چیز اس کے ماہر ہوتے ہیں میں مولوی صاحب میرے سامنے ایک حاجی کو بٹھا ڈالے حضرت اس کا حجامت کرو حجامت کرنا نہیں آتا حجامت کا ماہر حاجی وہ حجام ہوتا خطہ کرنے والے کا ماہر خطہ کرنے والا ہوتا ہے جھاڑنے کے ماہر ہوتے ہیں درزی کے ٹیلرنگ کے ماہر ہوتے تو حدیث کے ماہر نہیں ہوتے جسے دو تین ترجمے آ گئے بغل میں بخاری مار کر وہ حدیث کا ماہر یہ حدیث کے ساتھ کھٹا نہیں یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں پورے ہندوستان کے مدارس میں یومن مظاہر ندوا سبیل الرشاد اور مسیل علوم شاہ ولی اللہ یا آپ کا دارالعلوم حیدرآباد یا ایک عبد الخری کا مدرسہ حدیث کب پڑھائی جاتی ہے سب سے لاسٹ میں کیا حدیث اللہ کے نبی کا قول بہت طاقتور بہت پاورفل اس کے لیے ادب بلاغت گرامر تاریخ ہسٹری ویاگرون صحابہ کی سیرت اخبار اجال کا فن فلاں فلاں فلاں سب سے پارے ہونے کے بعد ابھی ہو رہے رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی نہ اس گھر کو ڈھیلا نہیں آتا بہت یہ حدیث پڑھ کر بتا دیں کیوں حدیث کا مذاق کرتا ہے کیوں حدیث کا اگر کوئی ہگڑا کہے میں تیری بیٹی سے نکاح کروں گا یہ تیری بیٹی کا مذاق نہیں ہے جسے حدیث کی خوب نہیں جو انگریز ملک کے وکٹوریا کے بعد اس سرزمین کے اندر جنم لیا دیکھو <laughs> پانی آیا یہ مسجد ہے مسجد کا نام کیا ہے درویش قادری رحمت اللہ علیہ اب اس مسجد کا ایک مسلک ہے نہیں یہ دیوبندی مسلک کیا بدتوں کی رضا خالی کے ہاں؟ دیوبندی اس کا ٹائٹل ہے ہر مسجد اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے نا یہاں مسجد توحید ہے اس کا ٹائٹل ہے نا وہ کس کی ہے غیر مخلف بھائیوں کی ہے نا ایک ٹائٹل تو مجھے یہ بتاؤ ایک مسجد ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ٹائٹل ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ایک مدرسہ ہے دارالم حیدرآباد دیوبندیوں کا مدرسہ ہے یا دارالم حیدرآباد قادیانیوں کا مدرسہ دیوبند ہے نا ٹائٹل مولانا عبد القبی صاحب کا مدرسہ رضا خانیوں کا مدرسہ یا تبلیغیوں کا مدرسہ ہے نا ٹائٹل ہے نا تو ہندوستان کے اندر پوری دنیا کے اندر ملکہ وکٹوریا سے پہلے یہ غیر مقلدوں کی ایک مسجد بتا دو ایک مدرسہ بتا دو ایک کتاب بتا دو ایک قبرستان بتا دو ایک تعلیم بتا دو ایک امام بتا دو اور منہ بازا انعام لے لو ورنہ اندر شاہ کو اپنے گھر کا کتا بنا کر رکھ لو ہوتا نہیں ہوتا مسجد ہے مسجد کا ٹائٹن یہ حنفی مسجد یہ کتاب ہے کون لکھے صاحب ابو لالا مودودی ابو لالا مودودی کوسی جماعت کے جماعت اسلامی کے فضال اعمال ایک کتاب ہے ٹائٹل لکھ ہے زکریا صاحب کوسی جماعت کے تبلیغی جماعت کے ہے نا ہر ایک کتاب ہے ٹائٹل ہے یہ قبرستان کس کا بھی شیعہ کا یہ قبرستان کس کا بھی ہندیوں کا یہ قبرستان کس کا بھی یہ غیر قوموں کا ٹائٹل ہے ایک قبرستان ایک مدرسہ ایک عیدگاہ ایک مسجد ایک کتاب ایک مسلم ایک محدث بتا دو منہ مانگا نام لے لو ملکہ وکٹوریا سے ان لوگوں نے ریکویسٹ کر کر اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی جماعت میں یہ لوگ تھے اور انگریزوں سے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ برسرے پیکار تھے جہاد سے جی چھڑا کر ان سے لڑ کر انہوں نے اپنی ٹولی الگ کر لی اس زمانے میں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو الایمان لکھنے کی وجہ سے ان کو وہابی کہا جاتا تھا یہ لوگ نکل گئے لوگوں کو پتا نہیں تھا وہی وہابی وہابی کہا جانے لگا تو پھر یہ لوگ ڈر گئے کہ ہم کو انگریز سرکار سے جو زمین ملتی ہے جو دولت ملتی ہے جو انعام ملتا ہے یہ وہابی کے علم کو ہو جائے گا یہ لالچ ختم ہو جائے گا یہ انعام ختم ہو جائے گا یہ زمین ختم ہو جائے گی یہ شمسر الما کا خطاب ختم ہو جائے گا تو یہ کہہ کر انہوں نے ملک وکٹوریا کو ریکویسٹ دی کہ ہمیں آج کے بعد وہاں بھی نہ کہا جائے اہل حدیث کا ٹیکل دیا جائے کہاں سے ملا نقل ملک وکٹوریا ملک وکٹوریا سے اب کہیں گے نہیں صاحب قرآن کے اندر آیا ہے حدیث کا نام حدیث کے اندر آیا ہے اہل الحدیث اور انہیں کچھ تعلیم میں آیا ہے کہ حضرت میرا پیر اہل الحدیث سے بے وقوف کام کی اگر کوئی بولے کسی کا نام ابراہیم ہے کیا ابراہیم نماز اس نہیں پڑھتا نا روزہ نہیں رکھتا نا بابا کیا ابراہیم داڑھی بڑا ارے جانے دو میرا نام قرآن میں آئے اللہ اکبر تیرا نام قرآن دیکھ ان ابراہیم کانا امت کان صلی اللہ حنیفہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے وہی اس سالہ لہو رب ہو اسلم کالا ابراہیم علی ابھی آدر ابراہیم نے آدر سے جب کہا ارے بابا میرا نام ارے بے نہیں وہ ابراہیم اور تھے ارے جانے دے ابراہیم تو نام آیا ایسے ہی یہ الحدیث کا جو لفظ آیا ہے یہ اہل الحدیث سے مراد حدیث کے ماہر ہیں یہ غیر مخلف طبقہ نہیں ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں اس لفظ سے حدیث کے ماہر امام بخاری امام ترمیزی امام مسلم ابن ماجہ ان کو اصحاب الحدیث کہا گیا اب جیسے کوئی ابراہیم نام کا چوبت حضرت ابراہیم کے نام کو کہنے لگا کہ میرا بھی ان کا نام یہ کس تو یہ چوبت کہتے ہیں کہ یہ بھی اہل اہل الحدیث کی الحدیثیت ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ ان کی پیدائش ملک وکٹوریا کے بعد میں ہوئی ملک وکٹوریا سے ریکویسٹ دے کر انہوں نے یہ لقب اہل الحدیث کا لیا اہل حدیث کا لیا جس وقت کالے پانی میں ہمارے علماء جا رہے تھے جس وقت دلی سے لے کر میرج کے درختوں میں ہمارے علماء سولی پر چڑھ رہے تھے جس وقت شاملی کی سرزمین میں کنزیر کی کھانے کے اندر ہمارے علماء کو شہید کیا جا رہا تھا اور جس وقت توپوں کے دہانوں کے اندر ہمارے علماء کو رکھ کر بارود رکھ کر اڑایا جا رہا تھا ایک باپ کے رشتے سے پیدا ہوئے ہو ایک نام بتا دے جنہوں نے جنگ آزادی میں انہوں نے حصہ لیا ہو تو کے دہانے میں جانے والے ہم ہنسی کالے پانی میں جانے والے ہم مانٹا کی جیل میں جانے والے ہم اور ریشمی رومال کی تحریک چلانے والے ہم اس وقت یہ لوگ ان گوروں کے جوتیاں سیدھی کر رہے تھے اس وقت ان کی غلامی کر رہے تھے شمس کا لقب لے رہے تھے یہ بڑے بڑے القاف ٹائٹل لے رہے تھے زمین لے رہے تھے اور جس وقت ہمارے اکابرین سر پر کفن باندھ کر انگریز کو کہا کہ میں کفن باندھ کر آیا ہوں مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے وقت میں ان کا بڑا چوت حسین پٹالوی نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کے اندر اس نے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے اندر جہاد حرام ہے اور ہندوستان کے انگریزوں کی حکومت اسلامی حکومت ہے اور کتاب کا نام ہے الاقتصاد فی مسائل الجہاد یہ حسین میں کس کا آدمی ہے دوست کا فارغ تھا یہ کتاب ہے باطل مذہب والے یہ کام اور کرتے ہیں کیا کتابیں لکھتے ہیں اور جب غلطی پکڑ لیتے ہیں تو اس کو جیسے بلی پاخانہ کر کر اوپر مٹی ڈال دیتی ہے اس کو مینا میناس تم کے کر دفن کر دیتے ہیں ہمارے علماء سب چھوڑنے والے بال کی کھاد نکالنے والے رسائل اہل حدیث لاہور سے کتاب نکلی ہے بدور الحلہ اور کی مسائل کی اور ان کے شیخ الکل فلکل میاں نظیر صاحب تمام کے کتابیں ہم نے شائع کی ہیں ہم نے بتایا ان قمیصوں نے کتنے گندے گندے مسائل لکھے چوہے کی مینگنی کھا سکتے ہیں مرغی کی قربانی دے سکتے ہیں ایک بکری پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے مرغی کا انڈا قربانی دی جا سکتی ہے حیض پاک ہے نفاس پاک ہے سور کا پیشاب پاک ہے کتے کا پیشاب پاک ہے یہ ہماری کتابیں دکھا ہمارے میں یہ ہے وہ ہے بلا ہے کیا ہے بتا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت طواف کر رہی تھی اس کو آپ نے ہاتھ لگایا کیا پیٹ کا درد تھا اس کا پیٹ کا درد چلا گیا بتاؤ یہ واقعہ کیا من گھڑت نہیں ہے اللہ کے نبی شرم و حیا کے مجسم پہ کر کیا غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور یہ کتاب فضائل یہ لے کر تبلیغ کر دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو ہنفیاں کی کتاب دیکھو بھائی اللہ کے نبی ساسن نمبر توحمت لگا رہے ہیں بلا کر رہے ہیں کمینے کہیں کے جب جس وقت تم نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تخلیق کا قرآہ نکالا میرے ابو الیفا کو جس وقت تو نے بت کہا جس وقت تو نے اولیاء اللہ کی گالی دی جس وقت خواجہ میری کو خواجہ کا مانا ہجڑا کہہ کر گالی دی یاد رکھ لے نماز چھوٹے گی خزا ہو سکتی ہے داڑھی مڑے گی داڑھی آ سکتی ہے روزہ چھوٹے گا خزا ہو سکتا ہے حج یہ سال نہیں ہوا اگلے سال ہو سکتا ہے زکات نہیں دی آگے زکات دے سکتا ہے لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے دو باتیں ہیں میرا اللہ کہتا ہے اگر کوئی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں ایک سود کو الگ اعلان کوئی کرتا ہے فاضلو بھی ہر اللہ میں رسولی قرآن کہتا ہے کہ سود کو کھلا کھلا حلال سمجھ کر جو کھاتا ہے پیتا ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور دوسرا من آزادی ولی فقط آزم تو ہو بلحر جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی اس کے خلاف میں جنگ کرتا ہوں تو نے ابو حنیفہ کو تکلیف پہنچائی تو نے خواجہ میری کو تکلیف پہنچائی تو نے علماء دیوبند کو گالی دی تو نے شیخ زکریا کو گالی دی تو نے امداد اللہ مہاجر بکی کو گالی دی اللہ نے تیرے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اللہ نے اعلان جنگ یہ کیا کہ اللہ نے تجھ سے ہدایت کو لے لیا تجھے دین سمجھ میں نہیں آتا تجھے دین سمجھ میں نہیں آتا کیا بھی ابو حنیفہ بدھ بن گئے قرآن اور حدیث ہمیں کافی تھا ابو حنیفہ کو بدھ کہا رحمت اللہ علیہ خواجہ کے ماں نے کہا ہجڑا اور ان کا جو عالم ہے میراج رمضانی اس نے کیسٹ نکالی سوفی اور شیطان اس کیسٹ کے اندر اس ظالم نے ہمارے جو اکابرین ہیں اولیاء ہیں کہا ان کے خانخواہوں کے اندر چوما چمٹی ہوتی ہے اللہ نے عقل چھین لی ہدایت چھین لی تبھی تو تجھے نبی کا ہاتھ لگنا غیر عورت کو سمجھ میں آ رہا ہے تیرا دماغ کو کتے نے چاٹ لیا تیرے عقل کو تیرے حرف کو تیری ہوشیاری کو سمر نے پاخانہ کر دیا ارے میرے بھائی جس نبی کی آنکھوں میں مدینہ طیبہ سر زمین دنیا میں ایک کماری عورت سے زیادہ حیا تھی کیا وہ آقا ایک غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو غیر وہی تو بات ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کیسے لگایا ارے لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں دستانے نکال کر ہاتھ کو صابن سے دھو کر اس کے کمر کو ملا جائے لو پر یہ تیرے دل و دماغ کی گندگی اور خباصت طواف کیا جاتا ہے طواف کے ہر چکر میں حضرت کو بوسا دینا ہے چھونا ہے نہیں کیا ہر آدمی چھوتا ہے یا کیا کرتا دور سے استعلام کرتا ہے اور دور سے جو استعلام کرتا ہے وہ گویا اس نے حضرت اسود کو چھوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میں بیٹھ کر طواف کر رہے تھے آپ نے ڈنڈے کے اشارے سے حضرت اسود کو چھوا استعلام کیا اور آپ نے گوسا دیا تو علماء نے مسئلہ نکالا ہر چکر میں ہر آدمی کو حضرت کا چھونا ضروری نہیں طواف کرتے ہوئے بھیڑ زیادہ ہو دور سے ایسا کر کر بوسا دے لیا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں چھونا کیا یہ وہ چھونا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کا ہم اچھا نہیں سوچ سکتے اچھا سوچنے پر ون فارٹی فور سیکشن لگائے کرفیو لگائے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ گندا خیال کیسے آیا یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کے نبی نے دور سے اشارہ کیا اور عورت اچھی ہو گئی پیار ہے پیار باپ بیٹی کو کرتا ہے بھائی بہن کو کرتا ہے ماں بچے کو کرتی ہے لیلا مجنو کو کرتا ہے مجنو لیلا کو شوہر بیوی کو اس پیار میں فرق ہے نہیں یہ کمینہ کیا کرتا ہوگا اس کی اما کو لیلا جیسا پیار کرتا ہوگا ٹھیک ہے تو وہی پیار ہے بھائی پیار پیار میں فرق نہیں ماں چومتی ہے شفقت میں بھائی اپنے بہن کے پیشانی پر گوسا دیتا ہے محبت میں اور مجلور لیلا کو چومتا ہے شہبت میں فرق آخا امت کو چھوئیں پھر اس کے بارے میں کوئی تو گندا خیال آ رہا ہے تو انگریز کا بچہ نہیں ضرورت کیا تھی اچھا سوچ اس کے اندر یہ لکھا کہ اللہ کے نبی نے اس عورت کو ایسا چھوا کہ ان کے نبی کے پیٹ وہ عورت کے پیٹ میں اور اس کے اسکن میں اور نبی کے ہاتھ میں کوئی چیز حائل نہیں ایسی بات تو نہیں تھی جب وہ بات نہیں تھی اچھا سوچنے میں پابندی تھی تجھے نہیں خدا کی مار ہے فکار ہے اللہ کی لانت ہے کیا اللہ کو تو نے گالی دی تو نے حدیث کی توہین کی حدیث کا مذاق اڑایا بھولے بھالے وہ لما اور لوگ کہتے ہیں ارے صاحب کہیں کو لڑنا اس زمانے میں انگریز دشمن ہندو دشمن ٹیلی ویژن کا لیول ہمارے اوپر یہ کہیں کو جی لڑتی مولیاں پارٹیاں باتیاں کیوں کرتی چھوڑو کر لینے دو رفید امام شافی کیا نہیں ہے کیا آمین زور سے بول رہا کیا یہ تین مسلکوں میں نہیں ہے کیا سینے پر ہاتھ باندھنا امام مالک کا نہیں ہے کیا امام شافی کا نہیں ہے کیا کر لینے تو ان کا ہے تو ان کا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل نے جو ناک کے اوپر سینے کے نیچے ہاتھ باندھنے کو لیا اشتہار کر کے لیا حدیث کو تحقیق کر کے لیا اور تو جو لیا وہ چوری کر کر لیا گنے کا باغ ہے دو طریقے ہیں گنے کھانے کے یہ کسان ہیں کسان صاحب کسان صاحب ایک چھڑی لے دو نا گنا کہا لے جاؤ کھا رہا ہوں گنا اب یہ ہے دیکھا ادھر ادھر منہ مار لیا گنا یہ بھی کھا رہے گنا میں بھی کھا رہا ہوں رفیدن یہ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں یہ گنا چرا کر کھا رہے ہیں یہ گنا میں مانگ کر کھا رہا ہوں میرا کھانا حلال ہے ان کا کھانا حرام ہے یہ رفیدن چرا کر کر رہے ہیں امام مالک کے گھر سے امام شافی کے گھر سے ان کا کرنا حرام ہے امام مالک امام شافی اور ان کے متبین اشتہار کر کے کر رہے ہیں نبی کی حدیث میں غوطہ کھا کر کر رہے ہیں ان کا کرنا ثواب ہے تیرا کرنا حرام ہے فرق سمجھے اور آگے بڑھے بخار کے دو مریض ہیں میں مجھے بخار آیا میں ڈاکٹر کی کلینک میں گیا ٹوکن لیا سات بجے اور نمبر آیا ساڑھے آٹھ بجے نو بجے انتظار کرتے کرتے کرتے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بخار بی پی چیک کیا نبز دیکھا وہ میٹر لگایا وہ لگایا اس نے چیٹی لکھی کہ آپ پروسین کھائیے گا آپ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کیجیے گرم پانی سے غرارہ کیجیے چیٹی لکھی اب کہا کہ حضرت آپ کی فیس میں نے اس نے کہا کہ بھائی آپ پچاس روپے لیجیے سو روپے لیجیے میں نے اس کی رقم دے دی پچاس روپے سو روپے اب یہ دوا کھانا میرے لیے حلال ہے حرام ہے حلال ہے نا کھڑکی تھی ہوا آنے کی ایک انگریز ملک وکٹوریا کا بچہ غیر مسجد جھانک رہا تھا اسے بھی بخار تھی اور اس نے کہا کہ دیکھو بخار میں کروسین لکھ رہا ہے بخار کے اندر گرم پانی استعمال کرنے کو اب جا کر اس نے بھی لی اس کا لینا چوری ہے اور میرا لینا حلال ہے تجھے کیا معلوم رپو دین کیا ہے تجھے کیا معلوم آمین بل جہر آمین بسکل کیا ہے کچھ ڈاکہ ڈال کر لیا ان تین گھروں سے اور یہ جو لیے دن رات محنت کر کے لیے دیکھو ابو حمیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے اس کی حدیث ہے محنت کی انہوں نے منکان لہو امام الفقیرات المام قرات اللہ کہ جو امام ہو اس کی خراط مختلف کی خراط ہے ولیدہ قری القرآن لہو وانسی تو قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور سنو دلیل ہے بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے بھائی دلیل ہے اور یہ آیا وکٹوریا کا میرے پاس بیس پر سات روایت ہیں ٹوینٹی سیون روایتیں ہیں کیا کہ امام کے پیچھے مختلف کو قرآن پڑھنا چاہیے دیکھو نبی نے دو عمل کیے نبی کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں دو عمل تھے ایک عمل نماز میں بات کرنے کا اور ایک عمل نماز میں بات نہ کرنے کا تو نماز میں بات کرنے کا اور نماز میں بات نہ کرنے کا دونوں روایتیں بخاری میں ہیں تو ہم کس کو لیں گے بات والی روایت کو جس میں نماز میں بات کرنے سے منع کر دیا گیا تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے بعد والا عمل پہلے والے عمل کو منسوخ کر دیتا ہے بعد کا عمل نبی نے رفع دین کیا بعد میں نہیں کیا تو مطلب یہ کہ نبی دین نبی نے رفع دین کو چھوڑ دیا نبی کا رفع دین نہ کرنا رفع دین کے عمل کو آپ نے منسوخ کر دیا متا حلال تھا پہلے ٹیمپروری نکاح نبی نے منع کر دیا اب منع کر دیا تو متا منسوخ ہو گیا بے پردگی جائز تھی پہلے نبی نے پردے کا حکم دے دیا بے پردگی منسوخ ہو گئی کیا فائدہ نکلا نبی کا باپ کا عمل نبی کے پہلے عمل کو کینسل کر دیتا ہے میں نے کہا یہ رومال سو روپے میں دوں گا نہ بابا چلو تم میرے بھائی ہو پچہتر میں لے لو کون سا قول متبر پچہتر والا جو پہلا قول سو روپے کا وہ منسوخ ہو گیا دیکھو اللہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تیرے درجات کو بڑھائے تجھے غریب رحمت کرے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی طرف سے اللہ تجھے جزائے خیر دے اللہ تیرے دشمنوں کو سمجھ دے مولا سمجھ دے سمجھ لے اللہ اکبر اللہ اکبر میں کہتا ہوں اللہ کی قسم تارا کر لو گئے مسلو تارا کر لو میں اللہ کی قسم کہتا ہوں میرے ابو حنیفہ کے پسینے کا خطرہ بھی مل جائے گا تمہاری نیا پار ہو جائے گی اللہ کی قسم کہتا ہوں خدا رسول کا واسطہ توبہ کر لو ابو ہنی پارح اللہ علیہ نے فرمایا کیا کہ مختدی کو قرآن نہیں کرنی چاہیے دلیل کہاں سے لائے ہم نے کہا غیر مسلم سے اے میرے پاس بھاری بڑی روایت ہے میرے پاس بیس پر سات ہیں ٹوینٹی سیون ہے تھرٹی یہ الیکشن ہو رہا ہے کم کہ جس کا ووٹ بڑا اس کو دے دیا اب تیری بیوی کو کوئی کہے سترہ آدمی آ کر کہ نہیں صاحب یہ میری بیوی ہے تو اس کو دے دیں گے اب کہیں گے نہیں صاحب ایک ووٹ ادھر جا رہا ہے سترہ ووٹ ادھر جا رہا ہے دے دو اس کی بیوی اسے ڈیوائڈ کرو اسے ٹکڑے کرو کسی کو ہاتھ دے دو کسی کو آنکھ دے دو کیوں سترہ آدمی کہہ رہے ہیں تو سچ ایک طرف نہیں ہو سکتا اللہ اکبر دیکھو حدیثیں تھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقاہت اور مسائل کیسے نکالا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات تھا دنیا سے پردہ پروانے کا وقت بے ہوشی آتی تھی نماز کا وقت ہو گیا چاہتے تھے کہ اٹھ کر جائے مسلح سنبھالے نبی کی حیات میں نبی کی موجودگی میں کوئی اور نبی کی امامت نہیں کر سکتا اگر وہ کرے گا تو امام النبی بن جائے گا نبی سے مقام اس کا اونچا ہو جائے گا نبی کی موجودگی میں کسی اور کو امامت کی اجازت نہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کثرت کوشش کرتے ہیں لیکن بے ہوش ہو جاتے ہیں پڑ جاتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اس کے بعد فرماتے ہیں جاؤ عائشہ ابو بکر کو کہو امامت کرنے کے لیے مسلح سنبھالے اور وہ کیا نہیں اللہ کے نبی نہیں میرا باغ ہم دل ہے آپ کو نہیں پائیں گے مسلح میں تو رو پڑیں گے تابے امام کے کہتے تھے آقا آپ نظر آتے تھے آپ کس منہ سے وہ کھڑے ہو کر آپ کے مقام پر آپ کو غیر موجود پا کر وہ نماز پڑھائیں گے حضرت حسن حسین کی فرمائش پر حضرت بلال آئے دمشق سے مدینہ طیبہ میں ادان دو ادان دو مدینے والی نہ بابا نہیں دے سکتا دو کہا لوگوں نے دیکھو نبی کے نوازے ہیں فرمائش پوری کر لو اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ اللہ اللہ اشد اللہ محمد الرسول بیہ فرمایا کہ جب یہ کہتا تھا میرے نبی کے چہرے کو میں دیکھا کرتا تھا آج میں کس کا چہرہ دیکھوں نماز ہوتی تھی بلال اقامت کہتا تھا نبی مسلح پر ہوتا تھا اور نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر میں تابے امام کے کہتا تھا میں نرم نرم دل ہے میرا ابا نہیں کھڑا ہو پائے گا یہ کہا سے پھر ہوش آیا کھڑے نہیں کھڑے اب بکر پروایا نہیں تیسری مرتبہ ہوش آیا کھڑا ہو میرا ہے آرڈر اب آرڈر کے بعد اگر نافرمانی ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلح پر گئے نماز حضرت بلال نے اقامت کہی نماز کھڑی ہو گئی نماز پڑھانی شروع کر دی آدھی کی رات ہو گئی یہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کرنا یہ ہوا آپ جانتے ہیں دنیا میں ہر دنیا سے جانے والے مرنے والے آدمی کو ایک مرتبہ پوری تباہی کے ساتھ ہو جاتا لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اچھا چنگا ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری توانائی کے ساتھ ہوش و گئے لیکن چل نہیں سکتے تھے دو صحابہ کے منڈوں پر ہاتھ ڈال کر پیر گھسٹ رہے تھے آپ مسلح پر محراب میں تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آہٹ کو محسوس کیا تو نبی کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا تھا حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے آقا امام بن گئے آپ نے نماز کو مکمل کیا ہے نہیں حدیث یہ نبی کی زندگی کی آخری نماز تھی اس کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا آپ مسلے پر کھڑے نہیں ہوئے سوال یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو نماز پڑھائی سورہ سور فاتحہ ہو چکی تھی نبی جب آئے کی رات چل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو پکڑا ابو بکر صدیق سے تو سور فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی رواج میں آتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی تو جب ابو بکر صدیق کی فاتحہ امام بن کر نبی کی ہو جا سکتی ہے تو آپ کے امام کی فاتحہ مختلف کی کیوں نہیں ہو سکتی اب اس کے سامنے ڈیڑھ سو روایت کو لائے ہم کہیں گے نبی کا آخری عمل ان ڈیڑھ سو روایتوں کو منسوخ کر دیا سمجھ بھائی بات یہ اشتہاد ہے بھائی میرے یہ اشتہاد ہے یہ اشتہاد قیاس کو نہیں مانگ اے قرآن حدیث عقل کل کل نہیں دوڑانا اس میں پینٹ نکال یہ پینٹ کا ذکر ہے قرآن میں لوگ کے ساڑی کاٹ حدیث میں ساڑی کا دب انڈا کھاتا ہے انڈے کا ذکر یہ جو ناٹی ایک مرغی آتی ہے ایک فارم کی مرغی یہ فارم کی مرغی جو انجیکشن سے آتی ہے یہ اشتہار کے سستے میں حلال ہے جو کھاتا ہے تو بنی لینا یہ مولڈنگ کا مکان توڑ دے حدیث میں کہا ہے اشتہاد ماننا پڑے گا اشتہار کا محتاج ہونا پڑے گا اور مستحق کے لیے صلاحیتیں چاہیے مستحق بننا ہر کسو ناقص کی بات نہیں ڈاکٹر بننا ہر کس و ناقص کی بات نہیں انجینئر بننا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ایسے ہی مستحق حضرت شاہ ولی اللہ دہلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کیا ضروری بھائی چار اماموں کی مانو فرماتے ہیں جہاں جاتا ہوں ٹکرا جاتا ہوں دو ملتے ہیں ایک اللہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور ایک شاہ ولی اللہ فرماتے ہم نے کوشش کی کیا ضروری اللہ نے مجھے علم دیا تقوا دیا حدیث دانی دی فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدود جہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خان میں آئے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ اس کے علاوہ تیرے لیے اور کوئی نجات کا ذریعہ ہم نہیں منع کرتے کرو لیکن طاقت پیدا کرو صحابی قرآن کو نہیں سمجھ سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ پروانے والے تھے ازواج متحرات جو ہماری ماں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی تو ہمارے شوہر ہیں دنیا سے پردہ پروا رہے لیکن ان کو یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کی پردہ پروانے کے بعد کون عورت آپ کو سب سے پہلے ملے گی خوشی کی بات اس دلیل دنیا میں آپ کے بغیر کون رہے گا جو آپ کی زوجیت میں خواتین کی ہماری مائیں تھیں نبی کے بغیر ایک ایک دن ایک ایک رات عذاب بن کر چپتا ہوگا ان کو تو پوچھ لو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا لاڈلی بیٹی کی بیٹی فاطمہ جاؤ اللہ سے پوچھو کہ تمہاری ماؤں میں یعنی نبی کی بیویوں میں وشال مبارک کے بعد کون آپ سے پہلے ملیں گی یعنی کس کا پہلے انتقال ہوگا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا کن یادا تم نے عورت سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں خوش ہو گئی ازواج ہوتا گئی دیوار پر انہوں نے اس کو ناک لگایا کوئلہ لگایا انہوں نے جو ہے وہاں لکیر کی تھی وہ آئی وہ آئی وہ آئی وہ آئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئی تو ان کا ہاتھ سب سے لمبا تھا سب نے سمجھ لیا کہ حضرت زینب سب سے پہلے دنیا سے پردہ فرمائیں گی اور اللہ کے نبی سے پہلے جا کر ملاقات کریں گی لیکن ہوا یہ حضرت سودا ابن زما کا پہلے انتقال ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی صحابہ کے سے مشورہ کیا ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا کون پہلے جائیں گی اللہ کے نبی نے فرمایا اتبل کنہ یادا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو تو صحابہ کرام میں جو فقی صحابہ سے کہنے لگے اللہ کے بندیوں لمبا ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے بلکہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ ہے جس کی سخاوت بڑی ہوئی ہے نبی کے بسترے میں سونے والی نبی کا گوشت نبی کا سر مبارک جن کے گود میں ہوتا تھا اور جب رہی آیا کرتے تھے وہ نبی کے باپ کو نہیں سمجھ سکے چودہ سو سال بعد آ کر یہ کٹ ملا انگریز کا بچہ کہتا ہے بخاری کو سمجھو کہاں سے سمجھ میں گی بھائی تو ہم نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے اولیاء کو گالی دی تکلیف کا تنازع نکالا اور حدیث کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا الو بنایا ایسے ایسے من گھڑت جو ہے مسائل ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے اللہ اکبر کام جائے گا کام جائے گا انسان اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کہا میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم بیٹے تو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی جن کو بیرسٹر آف احناب وکیل احناف کہا جاتا ہے کسی نے پوچھا حضرت شیعہ میں اور یہ غیر مقلف میں کیا فرق ہے اللہ غریب رحمت کرے ان کے درجات بلند کرے حضرت مولانا امین صفدر و قابل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سیاہ صحابہ کو نہیں مانتا غیر مخلف صحابہ کی نہیں مانتا بیس رکاب تراوی ہو نبی نے آٹھ بڑی عمر کون ہوتے ہیں بیس رکعت لانے والے صحابی کی نہیں مان رہا ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کو کہا گیا کہ اگر لوکان آبادی نبی القادہ عمر اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا وہ عمر جو زمین پر چل رہا تھا میرا اللہ کے نبی نے جس کے محل کو جنت میں دیکھ لیا اسے حدیث سمجھ میں نہیں آئی چودہ سو سال بعد اس انگریز کے بچے کو حدیث سمجھ میں آ گئی کہتا ہے ایک طرف نبی کا عمل ایک طرف عمر کا یعنی حضرت عمر اور حضرت نبی کو کشی کے اکھاڑے میں ڈال دیا دونوں کو لڑائی لڑاتا ہے اور امت کو کہتا ہے نبی کے عمل کو لوگے عمر کے عمل کو کیا نبی اور عمر الگ ہے سناتا ہے حضرت عمر نظام نبوت کو سمجھنے والے نہیں تھے حضرت عمر اگر غلطی کر بھی دیتے تو پیچھے جن لوگوں نے بیس رکعت تراوی پڑھائی کیا یہ لوگ ملکی پر بڑھیا نے حضرت عمر کے دامن کو جھجوڑ دیا کہ سب کو سنگل سنگل کپڑا آیا جس میں رس نہیں سل سکتا تھا چادر نہیں ہو سکتی تھی عمر تمہارے چادر کیسے ہو گئی حضرت عمر نے فرمایا بڑھیا اللہ تجھے اچھا رکھے میری چادر نہیں بنتی تھی میں اپنے بیٹے کا کپڑا لے کر سل کر چادر بنا لی ایک چادر کے لینے پر ایک بڑیا پکڑ کر رہی ہے عمر ترابی کے نام پر بیس رکاج پڑھائیں تو صاحبہ حضرت عثمان بھی کیا یہ قدام تھی حضرت عثمان دوسری لال اللہ کے نبی نے نہیں کہا علیکم تم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین کہ تم کو میری سنت اور خلف آئے کی سنت کو مضبوط سے پکڑو پوری دنیا میں حرم محترم میں مدینہ طیبہ میں دو آزاد ہوتی ہے جمعہ میں لیکن یہ کم وقت لوگ ایک اذان دیتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی بدت ہے تراوی حضرت عمر کی بدت ہے اللہ نے کہا میرے صحابہ کو تم کے گالی دیتے ہو میرے صحابہ کی تو کرتے ہو کہا کہ دیکھو وہ کام کروں گا وہ کام کروں گا چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا کیا نکاح کرو پوری دنیا کہتی ہے کہ تین طلاق سے جورو حرام ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں تین سو طلاق دو بچے پیدا کرو اللہ نے کہا حرامی جب تو نے میرے عمر کو گالی دی عثمان کو گالی دی اب نکاح کر کے طلاق دے حرام کے پلڑے پیدا کر دے گا طلاق دینے کے بعد عورت نکل جاتی ہے اور پھر اس عورت سے بچے پیدا کرے تو حالات حرام حرام کے بچے پیدا کرے وقت سے پہلے نماز پوری دنیا میں اصل کی آزان کب ہوتی ہے اور ان کی آزام کب ہوتی ہے وقت سے پہلے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی دو نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیتے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو میرا اللہ رمضان میں انعام دیتا ہے بیس رکعت کرا ان کو کہتا ہے کمی تم نہیں پڑھ سکو گے آٹھ رکعت میرے میں آپ گالی دیتے ہو اور اس شہری کا ان کا ٹائم ٹیبل دنیا کے ٹائم ٹیبل سے الگ پانچ منٹ پہلے افطاری اگر چھ بج کر تیس منٹ کو بسم اللہ بولنا ہے افطاری تاریخ اگر کوئی چھ پچیس کو کھجور کھا لے زمزم پی لے روزہ رہے گا اس کا پوری دنیا میں اللہ ان کا روزہ توڑوا رہا ہے حدیث کہتی ہے شریعت کہتی ہے میاں بیوی ملاقات کرے پانی نکلے نہ نکلے غسل واجب ہو جاتا ہے اللہ نے کہا پھٹکار کمینو ملو اور یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں نکلا آ کر امامت کر رہے مسلح پر کھڑے ہو کر جنابت کی حالت کے اندر خدا ان کو بلا کر ان کی نماز کو فٹکار بنا کر ان کے گھرے میں لانت کا تو ڈال کر دے گا نہ روزہ صحیح نہ نماز صحیح نہ بیوی بچے صحیح اب آگے بڑھ کر کہا لکھ لکھومی قومی عیدان ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے میرے دو عیدیں اب یہ لوگ کہنے لگے عرب کا چاند دیکھ کر ہم عید کریں گے پوری دنیا ایک طرف دورو ایک طرف دورو کا سالہ ایک طرف ابھی لوگ روزے میں ہیں ہم لوگ ہمارا تیسواں روزہ سعودی عرب میں آج عید کہا کہ نہیں صاحب ہم سعودی عرب کا فالو کریں گے اور عید کے دن روزہ رکھنا روزے کے دن عید کرنا حرام اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام یہ عید کے دن کیا کریں گے روزہ رکھیں گے اور روزے کے دن عید کریں گے اللہ نے کہا ہم تمہارے سے عید کی خوشیاں بیچی لیے اللہ کی پھٹکار ہے اللہ کی لانت ہے ان پر اور کیا ہے منی پاک ہے کھاؤ بریڈ میں لگا کر یہی مسئلہ باقی رہ گیا ہے داڑھی منڈے کو داڑھی کی تشکیل نہیں کریں گے نماز پڑھنے والے کی پاخانی میں انگلی ڈال کر اسے انگلی کریں گے تیری نماز محمد ہی الگ ہے بے پردہ عورت کو پردے کی تشکیل نہیں کریں گے روڈ پہ جانے والی عورت کو کہیں گے مسجد میں آ جائے عیدگاہ میں آ جائے دے آمین بل جہر مسجد میں عورتوں کو لانا یہ کرنا جہاد ہے جہاد وقت کا یہ خدا کی لانت اور پھٹکار ہے ہمارے اولیاء اللہ کو گالی دینے کی وجہ سے لیکن ہم تمہارا برا نہیں چاہیں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تم غلط راستے پر چل چکے ہو تم نہیں سمجھ سکتے قرآن تم نہیں سمجھ سکتے حدیث تم کہو گے کہ ہم بخاری پڑھ رہے تو جس کا ترجمہ لکھا ہے اس کی تو تخلیق کر رہے ہو تم جب تخلیق کرنا مقدر میں لکھا ہے لاٹھی پکڑنا مقدر میں لکھا ہے اندھے کی لاٹھی کیوں پکڑے بینا کی لاٹھی پکڑو صحابہ کی لاٹھی پکڑو اہم کی لاٹھی تم نہیں کر سکتے قیامت آ جائے گی حدیث کی کئی قسمیں ہیں حدیث دانی ہے حدیث سہمی ہے لغت ہے یہ لفظ کے کئی معنی آتے ہیں پرانی غریب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے و ملائکتہ یسلون علی النبی یا لوہر الذین آمنوا مسلو کا لفظ ہے یہ سلاب اللہ کی طرف یہ سلاد فرشتوں کی طرف یہ سلاد بندوں کی طرف ان اللہ ملائی سلاد اللہ اور فرشتے یہی سلاد اللہ کی طرف جاتا ہے تو مانا اور ہے یہی سلاب فرشتوں کی طرف جاتا ہے مانا اور ہے یہی سلاد بندوں کی طرف آتا ہے تو مانا اور ہے اللہ کی طرف جاتا ہے رحمت نازل کرتا ہے اللہ علیہ پر فرشتوں کی طرف جاتا ہے رحمت کی دعا کرتے ہیں بندوں کی طرف جاتا ہے بندے درود پڑھتے ہیں اب ہم ڈکشنری دیکھ کر قرآن سمجھیں گے تو قرآن میں کیا ہے سورے پتا میں تقدم من زمبی کا تاخرا زم بے اب ڈکشنری کھولیں گے گنا فور یہ پینٹ چڑھا کر انشٹ کر کر اپنے عزو کو دکھانے والا پاخانے کی گر دکھانے والا ڈکشنری دیکھ کر کیا کر اللہ تمہارے گنا کو معاف کر دیا نبی گنا کرتا ہے اب اسے پوچھ نہیں ڈکشنری دیکھو لغات القرآن دیکھو کمی نے جب صداف کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے مانا اور فرشتوں کی طرف ہوتی ہے مانا اور بندوں کی طرف ہوتی ہے مانا اور اسی طرح زم کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے مانا اور صحابہ کی طرف ہوتی ہے مانا اور اور میرے تیرے جیسے گنہ گاروں کی طرف ہوتی ہے تو گناہ کہتے ہیں صحابہ کی طرف ہوتی ہے تو اشتہادی خطا ہوتی ہے اور نبی کی طرف ہوتی ہے تو اشتہادی امکانی خطا کہ اگر بنو بل فرض بھی اشتہادی خطا تم سے ہوئے تو اللہ نے تمہارے اس چیز کو معاف کر دیا یہ اس کا ترجمہ اور ڈکشنری دیکھیں گے تو گناہ ڈکشنری سے نہیں حل ہوتا میرے بھائی نہیں ہوتا اسی لیے حدیث کے اندر مسلسلات الحدیث ہے محدث ہنستا ہے محدث روتا ہے محدث نسواس دیتا ہے محدث زمزم پلاتا ہے محدث کچھ حرکت کیا سے پوچھو کہ کیوں دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے استاد نے دیا تو کیوں دے رہا ہے وہ کہتا میرے استاد نے دیا تو کیوں دے رہا ہے وہ کہتا ہے شاہ اللہ نے دیا تو کیوں دے رہا ہے وہ کہتا ہے طاہر مدنی نے دیا تو کیوں دے رہا ہے نیشا پوری نے دیا تو کیوں دے رہا ہے بنا تعلیم نے دیا تو کیوں دے رہا ہے انس ابن مالک نے دیا تو کیوں دے رہا ہے نبی نے مجھے دیا یہ حدیث ہے حدیث اس میں استناد اس میں کنٹینیوٹی ضروری ہے بیچ کا کوئی آئے گا وہ حرام کا پلڈا ہوگا اس میں سنت اب میں دارلوم سے فارغ ہوا مجھے سنت دی جاتی ہے میرے استاد مولانا نصیر خان صاحب ان کے استاد مولانا حسین احمد ان کے استاد مولانا رشید احمد گنگوئی ان کے استاد فلاں ان کے استاد فلاں نبی تک جو نہیں جائے گا سلسلہ تو اسے حدیث بولنے کا کہنے کا سننے کا حق نہیں ہے کنٹینیو ہونا یہ جو بل جل رہا ہے اس بل کی کنٹینیٹی پاور ہاؤس تک ہونا یہ یہاں سے پول کو جائے گا پول سے ایکسٹینشن اسٹیشن کو جائے گا وہاں سے پھر بڑے اور پاور ہاؤس کو جائے گا پھر وہاں سے جہاں بجلی بنتی ہے بیچ میں تار ٹوٹے گی ایک کروڑ کا بل ڈالو گے روشن نہیں ہوگا اور چھوٹا بلب ہوگا لیکن سلسلہ ہوگا تو وہ بھی چمکے گا یہ بڑی بڑی کتابیں ہوئی ان کے پاس سلسلہ نہیں تو یہ گمراہ ہیں قرآن کہتا ہے یو ذل بھی کثیرہ ویاہی بھی کثیرہ یہ قرآن وہ ہے کہ اسی سے بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے یہ قرآن وہ ہے اسی سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوں گے قرآن بھی ہے لیکن گمراہ بھی ہوں گے کامیاب بھی ہوں گے اس لیے آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں یہ کاؤنٹنگ میں نہ آئیں ہم سچے مسلک پر تھے سچے مسلک پر ہیں پورے اولیاء اللہ ہم میں ہیں پورے محدثین ہم میں ہیں اور پورے اللہ کے جو بزرگ ہیں شہید ہیں جہاد کرنے والے یہ سب مقلدین ہیں کوئی غیر مقلد نہیں ہے یہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے میں غلط ہو سکتا ہوں یہ مسجد کا امام آپ کی مسجد کا لیکن یہ جو بڑے اولیاء اللہ ہیں یہ تو متقی پر انکار ہے یہ لوگ سب مقلد تھے خواجہ اجمیری مقلد تھے بختیار کافی مقلد تھے نظام الدین مقلد تھے خواجہ بند نواز مقلد سب مقلد تھے اسی لیے تو یہ چڑھتے ہیں اور کچھ نہیں ملا مسالہ مان لیا اور کہنے لگے دیکھو یہ من گڑت ہے یہ ہے وہ ہے ایسے دھوکے میں نہ آئے اور دیکھیں ہمارا جو سلسلہ اچھا کہتے ہیں ابو علی اللہ علیہ کب ہوا ہے نبی کے بعد آئے بہت زمانے کا صحابہ آ گئے تعبین آئے تب نہ آئے تو ان کی بات کیوں لیتے نبی کی کیوں نہیں لیتے میں کہتا ہوں امام بخاری کب آئے آٹھ سو سال کے بعد آئے جب امام بخاری کی حدیث آٹھ سو سال بعد دی جا سکتی ہے تو ابو حنیفہ کا مسئلہ تعبین کے دور میں کیوں نہیں لیا جا سکتا ابو حنیفہ کے باپ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہری فرم تلا نے اسی مسئلے کو اکٹھا کیا اگر کوئی کہے ارے یار نکال دو قرآن بچی تو سے نکال دو یا اللہ کیا ہو تم نبی کا قرآن نہیں پڑھتے عثمان غنی کا قرآن پڑھ رہے ہو اس قرآن کو کس نے جمع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ اس کو مذہب عثمانی کہتے ہیں تو وہ جواب دے گا بے وقوف حضرت عثمان اپنے باپ کے گھر سے نہیں لائے بکرے ہوئے قرآن کو جمع کیا تو ہم کہیں گے بے وقوف ابو حنیفہ باپ کے گھر سے نہیں لائے صحابہ نے بکھرے ہوئے مسائل کو جمع کیا عثمان کا قرآن لیا جا سکتا ہے امام عاصم کوفی کی خراب لی جا سکتی ہے اور بخاری کی حدیث لی جا سکتی ہے تو ابو حنیفہ کا پہلا کیوں نہیں لیا جا سکتا کیا تیز کر جا ڈائریکٹ لے لے جبریل کے مر کو جا ارے ہیرا میں بیٹھ کر جبریل کا قرآن لے لے نہیں میں دے نہیں آتا میں دنیا کے واسطوں کو شرک مانتا ہوں نے کہا اب یہ کہتا ہے کہ ٹاٹا کا نمک حرام ہے ٹاٹا نے بنایا اب وہ کہتا ہے نہیں صاحب بنایا تو خدا نے لیکن ٹاٹا نے تیاگ کیا بے وقوف بنایا مسائل صحابہ نے نبی نے ابو حنیفہ نے تیاگ کیا اگر ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں لے سکتا تو ٹاٹا کا نمک بھی کھانا آئی سی سی کی سیمنٹ مت استعمال کر ٹیبلٹ مت استعمال کر خدا کے بنائے ہوئے سمندر میں ہوتا لگا وہاں پہ کیمیکل لے کر آ ماننا پڑتا ہے کیوں خام خا گھاوٹ بنا کرتا بے وقوفی کرتا ہے آگا سراتے مستقیم ہر رکعت میں مانگتے ہیں کیا تو تو کہتا امام کے پیچھے مختری کو سورے فاتحہ پڑھنا ضروری کیا بنتے ایک دن سراط المستقیم اے اللہ سراط مستقیم پر چلا تو یہ کہہ کر اللہ نے خاموش رہ گیا کیا کہا اللہ نے سراط اللہ المتا علیہ وہ راستہ جن پر میرا انعام ہوا ہے کون ملک وکٹوریا کون برطانیہ کانگریس گوری چمڑی والا ملاح اللہ الم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبی صدیق شہداء صالحین یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہوا اور یاد دعا سکھائی گئی کہ کن لوگوں کا راستہ جن پر میرا انعام ہوا اور انعام کن پر ہوا صالحین پر امام بنی پاس سالے تھے کہ چور چکے سالے تھے اور تو مانگ رہا ہے دعا میں سراط لدینا انم علیہم سراط لدینا داڑھی مڈا سراط لدینا جورو کا غلام نہیں ان لوگوں کا راستہ جو جورو کا غلام ان لوگوں کا راستہ جو کھڑمل بخاری بخاری بخاری بخاری میں باب ہے باب البولی خالیما کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا باب کھڑے کو پیشاب کر جینس پینٹ پہ زپ کھول کھڑا ہو جا ہتھیار لے کے اچھا صاحب نبی کی حدیث مردوں اور عورتوں کو دونوں ہے نا نماز ہے نماز قائم کرو مرد اور عورت روزہ رکھو مرد اور عورت زکات دو مرد اور عورت ہے نا خیرات کرو مرد اور عورت اب جب اس حدیث پر پہنچے گا البولی بولی کا کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو سپ کھولا اور ہتھیار کو نکال لیا تیری جورو کیا کرے گی حدیث نہیں کر سکتا اشتہار پر آنا پڑے گا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قیاس کو ماننا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ نبی نے اس عمل کو عزر کی بنیاد پر کیا نہ بخاری کی رٹ لگائے گا تو جورو کو کھڑے ہو کر ریلوے پلیٹ فارم میں پیشاب کروانا پڑے گا نہیں کر پا نبی نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی نبی نے اپنی جو ہے نوازی حضرت اماما کو نماز میں لے کر نماز نماز پڑھا تو کہے گا کہ بخاری کی روایت ہے نہیں بھائی نہیں مان لے میرے بھیا ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں بن ہوتے ہیں انجینئر اپنا کام کرے گا حجام اپنا کام کرے گا تو حجام ہے حجامت کرتے پہ کیوں کوٹ کام کسائی اپنا کام کرے گا مفتی صاحب کو کہیں گے مفتی صاحب گوشت کتریے تو کہاں سے آئے گا مفتی صاحب تو فتوا لگا رہے ہیں گوشت کاٹے گا مفتی ہر آدمی اپنا کام ہے محدثین کو ان کا کام کرنے دے مشتحدین کو ان کا کام کرنے دے فقہا کو ان کا کام کرنے دے اللہ کروڑوں کروڑوں اربوں فرموں ان کے رحمت ان کے درجات کو بلند کرے کہ انہوں نے ہمارے لیے دسترخوان بنا دیا گدا کیا کرتا ہے چارہ ڈالے تو چلے جاتا ہے ہگے سے چیز کو پھر آپ کو سنتا ہے ہم چارہ ڈالے گدے کو سنتا ہے اب بھی اچھا ملتا رہتا اگر آگے جاتا ہے انہیں چھکتا اب تو پھر سنتا ہے خاصا تم کیا کر کرو ابو حلیفہ دسترخان جی کھا لے رہے با بولے تو پاخانہ کر کو سن رہا دسترخان سے نماز دے دیے ریڈی میڈ روزہ دے دیے دین دے دیے ان کے باپ کے گھر سے نہیں لائے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر لائے میں نے بتا مثال دی تقبیر تحریمہ کی مثال دی ایک سیمپل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا عامر طور سے چٹکی میں کروا کر والا بحری پر مسئلہ کیا آمین دعا ہے یا آمین خلاف ہے یا آمین تصویر ہے نماز کے اندر کچھ تصبیحات ہیں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العلا تصبیحات ہیں کچھ اوراد ہیں اتحیات یہ اوراد میں بدائت میں سے ہے کچھ قرآن ہے قرآن ہے سور فاتحہ ہے دم سورت ہے اور کچھ تکبیرات میں سے ہے اللہ اکبر گئے سنی اللہ یہ ہو گئے اور کچھ دعا میں سے ہے تو یہ آمین اور ہے ذکر میں ہے تقبیرات میں ہے قراط میں ہے یہ ہے کیا کوالٹی کیا ہے آمین کا ترجمہ کیا اے اللہ تم مجھے قبول کر لے جو پڑھا گیا ولد سالی یہ دعا ہوئی کیا ہوئی قرات ہوئی دعا اور دعا کا فائدہ کیا ہے آہستہ کرنا چاہیے زور سے کرنا چاہیے ادورتر تذر روا کو کیا کہ تم اللہ کو آہستہ پکارو تو ہو گیا مر گیا مسئلہ وہاں اب تو ستر حدیث سال والے چیختے تھے چلاتے تھے مجد اڑ جاتی تھی اب دعا عامی امام بخاری نے کہا اور قرآن نے کہا ادوروں کا تم رو موقع اب ہم کہیں گے کہ جب دعا زور آمین زور سے کہتے تعلیم امت کے لیے کہتے تھے اور صحابہ کا جمع غفیر ورائی تنا سید وائنا دین اللہ افواجہ فوج در فوج داخل ہو گئے اب تعلیم امت کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے زمانے میں شادی کرتا ہے باپ بیٹے کی جہیز دیتا ہے وہ الگ بات دینا لینا حرام ہے وہ دوسری بات دے رہا ہے فسٹ سائیکل دیتا ہے اس کے بعد ٹی وی ایس دیتا ہے اس کے بعد لام لیٹا دیتا ہے اور اس کے بعد سزوکی دیتا ہے اس کے بعد یماہا دیتا ہے اور اس کے بعد ماروتی دیتا ہے اور اس کے بعد ایسا دیتا ہے نہیں فائنل جو ہے وہ دے دیتا ہے جو فائنل اس زمانے میں گاڑی ہے وہ دے دیتا ہے یہ کیا کرتے ہیں پہلے زمانے کا وہ آمین لیتے ہیں پہلے سائیکل دے رہی جو منسوخ ہو گئی چیز کینسل ہو گئی چولہے لکڑی کا چولہا تھا وہ جلا رہے ہیں ارے بابا سولار پاور کا زمانہ ہائی ٹیک زمانہ نبی کی آخری روایت کو لے کے عمل ہو جائے گا تو شروع کی چیزوں کو لے کر بیس پر سات روایت آئیں بخاری کی روایت آئیں ضرورت کیا دعا وامی اور دعا کا فائدہ یہ ہے وہ ضرورت ہو گیا یہ فقہ ہے یہ تفقو تیرے باپ کی تیرے بس کی بات نہیں ہے یہ مجتہدین نے کام کر دیا شکریہ ادا کر لے کہا لے بھیا کھانا ولیمے میں بلائے دسترخوان بھی ہوا تھا طرح طرح کے میوے طرح طرح کے کھانے چکن مٹن آئس کریم ٹھنڈا گرم اب یہ کیا کہہ رہا تھا لے لے گیا یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے حرام ہے ہم خدا کا بنایا ہوا کھائیں گے لکڑی توڑ رہا تھا پولیس آ کر پکڑ لی سالا تو سندر چوری کر ہوں دنیا میں پکڑا جائے گا آخرت میں پکڑا بنا ہوا کھا لے گا امام ولیفہ نے دسترخوان دے دیا دعا کر ان کے حق میں اب تو بنانے کی کوشش کرے گا لکڑی کاٹے گا ولیمے کے محفل میں پارک میں ولیمہ ہو رہا تھا شادی خانے میں اب وہاں جا کر درخت کاٹیں گے تو چھوڑے گا بات میں ہاں پاکا کے لیے اب ڈنڈا نہیں کھا گا بگا بگا کے مارے گا یہ دنیا میں بھی کھائے گا آخرت میں بھی کھائے گا تو اس لیے بنا بنایا دسترخوان ہے کھا لے اور یاد رکھو یہ زمانہ نفرتوں کا نہیں ہے پیار اور محبت سے ان گئے ہوئے بھائیوں کے حق میں سلاط الحاجت پڑھ کر دعا کرو ان کی ہدایت کی دعا کرو اے میرے مولا ہم حنفی جنت میں جائیں گے یہ جہنم میں جائے گا ہم سے نہیں دیکھا جائے گا مولا ہدایت دے دے مولا دے دے گمراہ ہو رہے ہیں مولا حدیث کی محبت میں یہ دھوکہ کھا گئے ہیں اور نبی کی یہ نہیں کہ یہ دنیا کی محبت میں یا فلم میں کام کرنے والی کی رنڈی کی محبت میں حدیث کا ٹھپا لگا کر کسی نے دھوکہ دے دیا دعا کرو اللہ ان کے ہدایت کے فیصلے پروائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اکادرین آئی میں کو کروٹ کروٹ راحت نصیب پروائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہر فرق کو اس کا افام و تفہیم سمجھ میں پر بائے یہاں الحمد ایک تنظیم تحفظ سنت کے نام سے قائم کی جا رہی ہے تاکہ اس قسم کے فتنے جو حدیث پر حملہ کریں گے کل قرآن پر حملہ کرے گا کوئی کل کوئی ہمارے اولیاء پر خانقاہوں پر حملہ کرے گا کل کوئی کہے گا حدیث بہت سا زمانے کے بعد آئی حدیث کی ضرورت نہیں خالی قرآن لے لو اس لیے تحفظ سنت کا پلیٹ فارم ہے جتنے نوجوان آئے ہیں تمام نوجوان اپنے ساتھیوں سمیت اس تحفظ سنت جو انجمن ہے اس کے ممبر بنے مالی جانی ہر قسم کا تعاون کرے کوئی اپنے لیلا کی گلی کا ہیرو بنتا ہے کوئی اپنے گلی کا کتا اور شیر بنتا ہے میں دیکھنا چاہوں گا قیامت کے دن میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ کہیں گے کوئی کتی کے لیے مر رہا تھا کوئی زمین کے لیے مر رہا تھا کوئی لیلا کے لیے مر رہا تھا یہ میری سنت کے لیے مرنے والا ہیرو ہے آخا سینے سے لگا کر انگلی پکڑ کر جنت میں پہنچائیں گے بھید بھاؤ کی ضرورت نہیں میں نے جو کہا وہ اس لیے کہا تاکہ آپ کے حوصلے بلند ہو ان کو ڈاؤن کرنا ان کا ٹھنڈا کرنا ان کو زمین میں ڈانٹنا مقصود نہیں وہ اڑ گئے تھے بہت ہمارے کابرین کی توحید کر رہے تھے سینے پر چٹا کر کر ہم نے یہ بات کہہ دی ہے لیکن آپ حضرات بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان کے حق میں دعا کرے ان کو سمجھائے اور جو کتابیں میں نے بتائی بتائے کہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ہماری نماز آئین سنت کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے بھیا کسی نے تم کو دھوکہ دے دیا ہے بھیا تم ہمارے ہو تم کو کسی نے اچک لیا کیا ہے ہم تمہیں اچکنے نہیں دیں گے اللہ ہمیں ہدایت کے فیصلے ہمارے ہدایت کے فیصلے پروائے سراط مستقیم پر چڑھائے اللہ تبارک تعالی ہمارے جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر ہدایت پر ہمیں باقی رکھے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر سراط مستقیم پر شہادت کی موت کے ساتھ نصیب پروائے آمین باب دان ماشاء اللہ الحمد للہ بات سن سننے کا نقاد نہیں ہے کہ ہم اپنی الجھنوں میں نہ پڑے اگر کسی کو کوئی الجھن پھیلا رہے تو فوراً رابطہ قائم کرے مسجد سے وولڈ بس اسٹینڈ